ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے سوچے کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں تنہا پہنچنا ہے ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان میں تو باتیں کرتے ہیں اول تو جاتے ہی نہیں بس ایک تاریخ مقرر کر لی پورے سال میں شبرات کو جاتے ہیں صرف بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر جاتے تھے قبرستان بھائی شبرات تھوڑے گئے ہیں صرف آج مسلمان شبرات قبرستان کام ختم پھر زیادہ ہو گیا ایک بار چلے گئے سال بس کام ختم نہیں بھائی گاہے گاہے ابا کی قبر کی زیارت کرنا سنت ہے کبھی کبھی جیسے ماں باپ کی زندگی میں زیارت کرنا سنت ہے ایسے ہی ماں باپ اگر انتقال کر جائیں ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی سنت ہے ہفتے میں ایک بار کم سے کم جائے قبرستان اور وہاں جا کر کے مردوں کو اصال ثواب کرے والدین ہیں ان کو کچھ تحفہ دے دے دنیا کے اندر ابا زندہ ہیں تو ان کو تحفہ انسان دیتا ہے لیکن مرنے کے بعد تحفے کی ضرورت نہیں ہے اگر الحمد شریف پڑھ دیا تو بہت بڑا تحفہ آپ نے پیش کر دیا ابا کو گئے الحمد شریف پڑھ دیا کچھ اور پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تحفہ ہمارے ابا کو پہنچا دیا مل گیا تحفہ ان کو فوراً یہاں تو سب ہر ایک وہ تعاون کرتا ہے وہاں کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے جب بیٹے کا تحفہ پہنچتا ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے میرے بیٹے نے تحفہ بھیجا ہے میرے لیے باپ جب خوش ہو جائے گا تو دل سے دعا نکل جائے گی اس کی تو مرنے کے بعد بھی دعا لیتے رہو تحفہ بھیجتے رہو ابا کو تو قبرستان جانا چاہیے سوچے کہ ایک دن اور وہاں جب قبرستان پہنچے تو عبرت حاصل کرے سوچے کہ ایک دن ہمیں بھی قبر قبر میں تنہا پہنچنا ہے صرف اعمال ساتھ ہوں گے منا خلق مناخل ناک نعید منا نخر جگم تارت نخرا پر غور فکر کرے اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرتی رغبت پیدا ہوتی ہے ثواب مردوں کو تلاوت کر کے اس سال ثواب کرے اس کے برخلاف لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کہ غیبت وغیرہ میں لگ جاتے ہیں بچنا چاہیے غیبت کو زنا سے بھی اشد فرمایا گیا ہے توجہ اور فکر کرنی چاہیے ہاں بھائی قبرستان کے اندر بھی جا کر کے لوگ غیبت کرتے ہیں ہاں۔ وہاں تو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا <coughs> وہاں تو اور پھر جا کے وہاں بھی غیبتیں ہوتی ہیں گناہ کے کام ہوتے ہیں سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی قبر میں آ جائیں گے ہم بھی تنہا ہوں گے ہمارا کوئی نہیں ہوگا یار سوال ہے جو آپ کرنے ہیں تو قبرت قبرستان عبرت کی جائے